مختلف شمار کیے جاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حیا مسلمانوں کے اندر شعبہ ایمان ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے اس کو احساس کمتری سمجھا جاتا ہے اگر ان کے بچے با حیا ہوں تو وہ ان کو منع کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں احساس کمتری مت پیدا کرو جبکہ مسلمانوں کے اندر یہ خوبی ہے جتنی ہماری عورتیں باپردہ ہوتی ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسی طرح اجب جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک برا عمل سمجھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی ہاں اس پر سزا دی جاتی ہے یہ وہ سزا ہے تکبر کے جس کی اسی دنیا میں سزا ملتی ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بے شمار اس کی سزا تو لیکن اس کے باوجود بعض مذاہب میں بعض اقوام میں اس بات کا رواج ہے کہ وہ اپنی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں وہ اپنی خوبیوں کو دھیان کرتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں لیکن جو ہے بعض اقوام کے اندر اپنے رائٹس کے اوپر فائٹ کرنا جو ہے اس کو اچھا عمل سمجھا جاتا ہے جو بندہ اپنے رائٹس کو چھوڑ دے یہ اس کے اندر ایر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنی رائٹس بھی حاصل نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ انسانوں کی سوچ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ فرق پیدا ہو گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیارے نبی ہیں آپ نے آ کر لوگوں کی سوچ کو بدلا اس پر کام کیا کہ لوگ اس کو مختلف انداز سے سوچیں جیسے فرمایا کہ تم میں سے پہلوان کون ہے تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے کہا نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ جو اپنے غصے کو قابو کر لے تو یہ کیا ہے سوچ کا فرق ہے دیکھنے کے انداز کا فرق ہے اسی طرح دین اسلام کے اندر یہ یہ تربیت کا ایک طریقہ رائج ہے یہ الحمد للہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کی اور تابعین اور تبا تابعین نے ایک دوسرے کی جو ہے اتباع کی اور پھر سلف صالحین نے اسی انداز کی زندگی کو اختیار کیا حتیٰ کہ دین اسلام ہمارے تک پہنچا بحفاظت لیکن اب جو ہے ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو دین اسلام کا انداز ہے سبحان اللہ وہ صدیوں سے کامیاب انداز ہے اور اس کے اندر فائدے ہیں اور اگر ہم بھی اسی انداز کو اپنائیں گے اسی سوچ کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارے اندر بھی کامیابیاں آئیں گی ہم دنیا میں بھی باعزت ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اس لیے اخلاق حمیدہ پر مسلسل بات کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے سوچ کے انداز بدل جائیں یہ جو صوفیہ کرام محنت کرواتے ہیں خانقاہوں میں ان کے اندر ایک جو سب سے یہ سمجھے یہ بھی ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو بہترین بنا دیتے ہیں سبحان اللہ اس اخلاق میں سے آج ایک اخلاق ایک کیفیت ہے جسے صبر کہا جاتا ہے یہ صبر بڑی نعمت ہے صبر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اپنی زبان اور اعضاء سے کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے دو طریقے سے انسان ایسے اعمال کر سکتا ہے یعنی زبان سے یا پھر اپنے اعضاء سے تو زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ بولے جس سے اللہ رب العزت جو ہے ناراض ہو جائے یعنی کسی کے ہاں اگر فوت بھی ہو گئی کوئی اچانک ایسی عمر میں فوت ہو گیا کہ بس بیوی کہنے لگی ہائے میری شادی کے ہونے بعد ہی خدا نے اگر مارنا تھا تو بھائی پہلے مار دیتا میرے شادی کے بعد کیوں ہوا میں بیوہ ہو گئی چند جو ہے عرصے کی شادی تھی تو ایسے الفاظ یعنی اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والی بات تو ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں یہ لوگ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں یا اپنے اعضاء سے یعنی اپنے سینے کو پیٹنا اپنی رانوں کو پیٹنا تو یہ کیا ہے یہ خلاف شریعت عمل ہے تو ایسی حالت میں صبر کرنا چاہیے انسان جب قدرتی آفات آتی ہیں تو صبر کرتا ہی ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھائی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کس طریقے سے لڑوں یہ تو اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں لیکن جب کوئی انسان کسی انسان کو کوئی ہلکی سی بات بھی کہہ دے تو پھر دیکھا کہ یہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا کیا مطلب اگر اس کا بس لگتا ہے تو پھر تو یہ صبر نہیں کرتا اور اگر یہ بے بس ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے پھر تو چپ کر کے بیٹھ ہی جاتا ہے جب اس ہال میں بیٹھ سکتا ہے تو پھر اپنے اختیار سے کیوں نہیں بیٹھتا جو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا کرے صبر کیا کرے جو بندے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہترین حکمتوں والے ہیں اور بہترین بدلہ لینے والے ہیں اور بہترین بدلہ دینے والے ہیں جب انسان جو ہے خود بدلا لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام خود کر لو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مددگار نہیں بنتے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے تکلیفوں سے نکالتے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مقدمہ کرتے ہیں پھر دوسرا مقدمہ کرتے ہیں پھر تیسرے مقدمے میں چلے جاتے ہیں ساری زندگی اسی طرح اپنے تمام رشتے داروں سے دوستوں سے اپنے اڑوس پڑوس سے لڑ لڑ کر گزار دیتے ہیں اگر یہ صبر کر جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے عطا کرتے اگر آج یہ ایک مکان لے لیں گے گے تو کون سا کمال کر لیں گے تو ان کو چاہیے کہ یہ صبر کر لیں اگر انہوں نے جاتی کی ہو سکتا ہے کہ ان کے اچھے عمل سے دوسرے آدمی کو خیال آ جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لے اگر ہم سب انسان مل کر اس کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا صبر کے مختلف درجات ہوتے ہیں سب سے پہلا درجہ کہ اپنا غم یا پریشانی انسان دوسروں کو نہ بیان کرتا پھر بلا وجہ ہاں البتہ کوئی ایسی مشکل ہے تو بھائی انسان بیمار ہے ڈاکٹر کو بتائے گا تو اس کا علاج کرے گا اگر اس کو جو ہے کوئی اس کو سی تکلیف دے رہا ہے تو وہ اگر عدالت میں جائے گا اور اپنا بیان کرے گا اپنا غم پریشانی تو پھر وہ اس پہ اچھا فیصلہ کر دیں گے تو ایسے معاملات میں تو اپنے کسی بڑے کو بتانا سمجھانا اور اس سے مدد کا لینا کوئی بات نہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان جہاں کہیں بیٹھتا ہے اپنی پریشانیاں اپنی شکایتیں بتاتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا اچھا جب اچھے حالات تھے اس وقت تو یہ اپنی پریشانیاں اپنی یعنی کہ اس وقت تو یہ اپنی خوشیاں دوسروں کو نہیں بتاتا تھا لیکن جب ذرا سی پریشانی آئی تو اب یہ دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے آپ خود سوچیں جب یہ گناہ کرتا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو فرشتوں کی محفل میں بتاتے ہیں جب وہ نہیں بتاتے اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ستاری فرماتے ہیں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے باہر لوگوں میں آ کر نیک اور سالے بن کے دکھاتا ہے لوگ تعریفیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا لیکن ذرا سی پریشانی اللہ کی طرف سے آئی تاکہ یہ بندہ اپنی اصلاح کرے اللہ کی طرف جو ہے جھکے اب یہ جو ہے اپنی پریشانی اپنی شکایتیں دوسرے لوگوں میں دھیان کرتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ اللہ رب العزت کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے یہ کون سی اچھی بات ہے تو یہ جو ہے دوسرا درجہ کی مصیبت آنے پر اللہ سے راضی ہو جائے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ پر یہ مصیبت کیوں آ گئی یہ ٹوٹ رہے تھے تو مجھ پر ٹوٹ رہے تھے کیوں مجھ پر میں ہی بیمار ہوتا ہوں میں ہی پریشان ہوتا ہوں میں ہی غریب پیدا ہوا ہوں میرے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں میرا ہی خراب ہوتا ہے فلاح کا تو بہت اچھا اس کا تو یہ اچھا اور میرے ساتھ یہ بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کوئی ایسا معاملہ کیے جا رہے ہیں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا ویسا کرتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ صبر والے جو ہے وہ تو جب مصیبت بھی آ جائے تو اللہ رب العزت کے معاملے میں کہتے ہیں رضی تو رب رباؤ وہ صبر کر لیتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں اللہ پر ذرا سوچو لطف سجن دم بدم کہ ہر سجن گاہ گاہ اللہ کی مہربانیاں تو ہر وقت ہیں اور اللہ کی دی ہوئی جو پریشانیاں ہیں وہ تو گاہ گاہ کبھی کبھی ہے سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ بندے کو چاہیے کہ وہ یوں کہتا پھرے کہ اللہ میں تیرے دیے ہوئے لطف و قوم کے اوپر بھی میں قربان اور اگر کبھی کبھی کوئی پریشانی کوئی مشکل آ گئی تب بھی میں تجھ پر قربان تو تو میرا پروردگار ہے اور اس سے اچھا بڑا درجہ وہ تو سبحان اللہ کی مصیبتوں کو بھی پروردگار کی دی ہوئی نعمت سمجھے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ان کو ایسے حاصل کرے جیسے پروردگار نے کوئی نعمت بھیج دی ہو سبحان اللہ سوچو خوشیاں جب آتی ہیں پروردگار کے پاس اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو میرے مخالفوں کے پاس چلے جاؤ یعنی مبارک کا مفہوم ہے کہ خوشیاں جب آتی ہیں اور پوچھتی ہیں ہمارے پرور ہم کہاں جائیں تو اللہ حبیز فرماتے ہیں مخالفوں کے پاس چلے جاؤ کیوں کہ یہ تو خوشیاں آ رہی ہیں اور غم پریشانیاں جب آ کے پوچھتی ہیں پروردگار ہم کہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ کیوں کہ غم پریشانیوں پر جو اجر و ثواب آخرت میں ملے گا اللہ رب اس لیے ان غم و پریشانیوں کو پیاروں کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بہترین اجر دیا جائے اور جو خوشیاں بھیج بھیج کے یہ سمجھیں کہ مخالفوں کو اور بھی زیادہ جو ہے سلایا جا رہا ہوتا ہے کہیں درد کی وجہ سے اللہ ان کی زبان سے من نکل آئے کیونکہ اللہ تو رحیم ہے کریم ہے وہ تو مہربان ہے وہ تو مہربانی فرما دیں گے چنانچہ اللہ رب العزت جو ہے خوشیاں بھیجتے ہیں پھر کے کہتے ہیں سر میں درد بھی نہیں پڑتا تھا اس نے سو سال حکومت کی اور من مرضی کی موجیاں ماری لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پریشانیاں نہیں دی ہاں جب پکڑا تو ایک دم سے پکڑ لیا تو یہ جو ہیں خوشیاں یہ تو عارضی ہوتی ہیں اور غم پر جو ہے صبر کرنے والوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں سبحان اللہ کتنی بری بات ہوتی ہے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ والوں کی طرف پریشانیاں اتنی تیزی سے آتی ہیں جیسے پانی ڈلوان سے اترتا ہے اوپر سے نیچے پانی جب گرتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے غم پریشانیاں اللہ والوں کی طرف آتی رہتی ہیں وہ صبر کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں ان کو قرب کے اعلیٰ مقامات عطا فرماتے ہیں وہ مقامات عطا فرماتے ہیں جو عبادت سے حاصل نہیں کر پا سکتے تھے اللہ رب العزت ان کو تکلیف پریشانی بھیج کر پھر ان کو وہ مقامات دیتے ہیں کیونکہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پکے دوست ہیں اللہ ولی الزین پھر اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے جو ہر حال میں ساتھ رہتا ہے اس کو ہر کوئی پیار کرتا ہے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت اوپر سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کر رہے ہوتے ہیں وہ تو تکلیف میں جو ہے ہوتا ہے بخار ہوتا ہے اس کو بیمار ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تکلیف کی وجہ سے کسی کے آنسو جاری ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حق جو ہے محفوظ فرما لیتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جس کا حق ہو اللہ پر آ جا کے لے لو اللہ اس دن ایمان دیتے ہیں بندہ چاہ چاہے گا ہر کاش کی آج تو سارے انعامات آج ہی دکھی لوگوں کو نظام عدل سے پہلے ہی فشتہ لے کر جنت کی طرف لے جائے گا اور وہاں پر جو فرشتہ رضوان ہے وہ پوچھے گا اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے یہ بندے تو نظام عدل سے بھی پہلے آ گئے ہیں کیا وجہ ہے پروردگار جواب دیں گے بغیر حساب کیا اے رضوان تم نہیں جانتے کہ صابر لوگوں کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت کا اعلان ہو چکا ہے جو بندہ غریب ہوتا ہے مفلس ہوتا ہے اللہ اس پہ ترس کھا وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا سبحان اللہ یہ تکلیفیں پریشانیاں بعض اوقات دیکھیں کیسی جو ہے خوشیوں کا باعث بنتی ہیں جو بندہ محنت کرتا ہے اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بندہ جو ہے پھر کامیابیاں لیتا ہے وہ طالب علم جو محنت کرتا ہے جب نتیجہ نکلتا ہے تو پھر وہی کامیاب ہوتا ہے کہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ کھیل تماشے میں لگا ہوتا ہے جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو آنسو بہا رہا ہوتا ہے جو اس دنیا میں جو ہے صبر کرتا ہے اپنے آپ کو محدود کرتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اگر کوئی پریشانی اس میں آتی ہے اس پہ صبر کرتا رہتا ہے جب نتیجہ نکلے گا تو یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہوں گے یہی لوگ ہوں گے جن کو جو ہے کہا جائے گا ان الباب کہ یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں یہ ان کے اندر سبحان اللہ اچھی سوچ تھی انہوں نے صحیح فیصلے کیے بے صبری کرنے والے ذرا یہ تو سوچیں کہ انسان کا اگر کوئی مر جاتا ہے تو تیسرے دن صبر آ ہی جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پہلے دن ہی صبر کر لیتے انا انا راج اون پڑھ لیں اور کہیں اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے تیری طرف ہی جانا ہے ہم بھی پیچھے جانے والوں میں سے ہیں ہم نے بھی وہیں پر جانا ہے صبر میں وہ پروری جو ہمیں پالتا ہے کبھی بھی اس نے ہمیں بھوکھا نہیں سلایا اب ایک بندے کے فوت ہو جانے سے کیا ہوگا کیا پیچھے دس پندرہ لوگ جو وہ چھوڑ جاتا ہے کیا وہ سارے سے مر جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری سوچ ہوتی ہے شیطان کا ورغلانا ہوتا ہے کہ تمہارا بندہ مار دیا اللہ نے بھائی ایسا سوچنے کی کیا ضرورت ہے یہ جی بہت جلدی فوت ہو گئے یہ جی بس جی ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا تو بھائی فنا بندے نے ڈاکٹر نے ان کو مار دیا انہوں نے جی علاج نہیں صحیح کیا سارے آ کے پوچھتے ہیں بھائی یہ کس طرح سے فوت ہو گئے بس پھر اس کے بعد سب یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں کہتا اللہ نے زندگی دی تھی الحمد پوری کی اور اب اللہ نے لے لیا تاکہ وہ ان کو جنت دے ان کو اعلیٰ عطا فرمائے ایسا نہیں کہتے کیوں کیا خود جو تیاری نہیں کرنی ہوتی اگر ایسا کہیں گے تو اپنے اندر تیاری کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچائیں گے جنت کی تمنا پیدا ہوگی اور پھر اس طریقے سے زندگی کو اچھا گزاریں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ بے صبری کرتا ہے اللہ رب العزت ساری زندگی کے سانسوں کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھوا دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ بے صبری کرنے والوں کو دریائے نیل کے پانی کے قطروں کے برابر اللہ رب العزت ان کے نام امال میں گناہ لکھوا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے صبری کرنے والوں کو پوری دنیا کے دن رات کی تعداد کے برابر ان کے نام امال میں گناہوں کو لکھوا دیا جاتا ہے بھائی بے صبری کرنے کا کیا فائدہ ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں جس راستے سے سکون آتا ہے اسی راستے سے غم بھی ملتا ہے یا یوں کہیں کہ جس راستے سے غم ملتا ہے اسی راستے سے سکون بھی ملتا ہے جو آدمی اپنے کام کاج میں محنت کرتا ہے تو یہ اصل میں کام کی وجہ سے اسی اس پہ وہ محنت کر رہا ہے اپنے رزق کی تلاش پہ مشقت اٹھا رہا ہے تو پھر اسی جان سے اس کو پھر رزق بھی عطا کیا جا رہا ہوتا ہے جو طالب علم جس سکول کالج میں محنت کرتا ہے اسی سے وہ نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے کہ جہاں اس نے تکلیف اٹھائی اسی جگہ سے اس کو جو ہے سکون بھی ملا خوشیاں بھی ملی اب اس کی کچھ قرآن مثالیں سمجھیں موس علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو دریا کے پانی میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے صبر کر لیا اب دیکھیں جب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جب پانی میں ڈال رہی ہوگی تو پھر اس وقت اس کے اوپر کتنی عجیب کیفیات ہوں گی اس کے پانی کو دیکھ کر اپنی فوجیں لے کر علیہ السلام کے پیچھے دوڑا بنی اسرائیل آپ کے ساتھ تھے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ سامنے پانی کا دریا بہ رہا تھا کوئی جا آگے جانے کا راستہ نہیں تھا پیچھے کے جو ہے فوجوں کا جو ہے ایک دریا بہتا ہوا آ رہا تھا اب کیسی عجیب کیفیت ہوگی کیسی پریشانی کا عالم ہوگا اللہ رب العزت نے اسی وقت اسی پانی کو ذریعہ بنایا خوشیوں کا حضرت نصی علیہ السلام نے <clears throat> اپنا آسا پانی میں مارا اور پانی کے اندر راستے بن گئے بارا اور پھر اس میں بنی اسرائیل اپنے اپنے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ دریا پار کر گئے یہی دریا اب پانی ان کے لیے خوشی کا باعث بن گیا سبحان اللہ دیکھا کہ کس طرح جس چیز سے غم ملا تھا وہی چیز اب خوشی کا باعث بن گئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یعقوب علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور انہوں نے جھوٹا موٹا جو ہے وہ قمیض کے اوپر لگایا خون اور کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائی کمیز کہ یہ دیکھیں آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے یہ قمیض ہے اور اس پہ خون لگا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خون سے بھری ہوئی کمیز کو دیکھا ہوگا کہ میرے لخت جگر یوسف علیہ السلام جو اتنے خوبصورت پیارے بچے تھے اور نبی نبی تھے اور یعنی ان کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں سبحان اللہ تو یعقوب علیہ السلام کو کتنا غم ہوا ہوگا ان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی حتیہ کے روتے رہے اور آنکھوں آنکھوں کی بینائی کھو گئی کہ ایک جنت نما یہ نعمت تھی جو مجھ سے چھن گئی اور پھر یہ زمانہ آپ اس پہ صبر کرتے رہے اور آپ کہتے تھے بس میں تو اللہ کے نام پر صبر کروں گا حتیہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا اور ان کے بھائی جب ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پہچان لیا ایک دوسرے کو تو وہ سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کمیز دی کہ میرے بابا کو جو ہے یہ قمیض دینا اور بتانا یوسف کے بارے میں تو اب ہاں، ابھی کمیز پہنچی نہیں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی آپ کمیز جب ان کو ملی آپ نے آنکھوں سے لگایا اللہ نے بنا واپس کر دی یہی کمیز تھی جو بینائی کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بن گئی اور یہی کمیز ہے جو پھر بینائی کے واپس لوٹ کے آنے کا ذریعہ بن گیا معلوم ہوا اللہ قابض اللہ قابض اور اللہ کہ اللہ ہی جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اللہ ہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں واللہ یك و اللہ ہی تو جاؤں ہم نے تو اللہ کی طرف لوٹ کر بھائی جانا ہے اللہ نے دینا ہے اللہ نے لینا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں جی مٹی کو ہار لگاتا ہوں سونا بن جاتا ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی سونے کو ہار لگاؤ مٹی بن جاتی ہے ساری اسمارٹنیس بیکار ہو جاتی ہے بعض لوگ سادہ سے ہوتے ہیں کسی کام کو کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ برکتیں دے دیتا ہے <clears throat> تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے انسانوں کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں شیطان ان حالات سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ خوشی کی عالم میں غفلت ڈال دیتا ہے غم میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے ذرا سوچو تو صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پیاری زندگی تھی اور اس اگر آج ہم تمام لوگ مل کر سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے یعنی ہمیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے تکلیف پہنچائی گئی اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آئیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی اللہ کے حبیب کی حیات غم اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی ذرا تھوڑی سی مثال کے طور پر چند باتیں آج آپ کو عرض کرتا ہے ذرا آپ دیکھیں کہ پیاروں کی وفات کس طرح سے ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوتے آپ کے والد جو ہے فوت ہو جاتے ہیں یہ طیبی کی حال میں آپ نے جو ہے جنم لیا اللہ اکبر پھر اس کے بعد جو ہے یہ چھوٹے سے بنے منہ سے بچے حتیٰ سے ماں بھی فوت ہو گئی اب جس نے پہار دینا تھا جس نے تربیت کرنی تھی جس نے سکھانا تھا اللہ نے اس کو بھی لے لیا کہ میرا حبیب ہے میں خود اس کی تربیت کروں گا خود اس کا خیال رکھوں گا اور جراب یہ غم بھی اللہ کے نبی کو ملا اور پھر اس کے بعد ذرا سے بڑے ہوئے دادا نے سنبھال لیا اور وہ دادا بھی پھر فوت ہو گیا پھر کچھ دیکھیں کہ پھر چچا نے سنبھالا چچا جو ہے وہ کس وقت چھوڑ کے جاتا ہے جب کفار جو ہے پوری طرح جو ہے مخالفت جو ہے کر رہے ہوتے ہیں شاید ابھی طالب کا وقت جس میں آپ کو وہاں پر بند کر دیا گیا اور تکلیفیں اور پریشانیاں آپ کے اوپر آ گئی اس حال میں جب آپ وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو چچا فوت ہو جاتے ہیں وہ آپ کے حمایتی تھے ساری دنیا اس میں مخالف تھی جب چچا بھی فوت ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی پیاری بیوی جو آپ کی حمایت کرنے والی تھی غم خوار تھی جب دکھی ہوتے تھے تو بیوی دلاسے دیتی تھی وہ بھی اسی سال فوت ہو گئی عام الحزن ہو گیا فرمایا یہ سال تو غم کا سال بن گیا دو بڑی جو ہے غم کی باتیں دو بڑے سپورٹر مجھ سے جدا ہو گئے نہ گھر کے اندر دلاسا دینے والی نہ باہر جو ہے کوئی ان کا خیال رکھنے والا جو ان کو سپورٹ کرتا دونوں ایک دم سے یہ سمجھیں کہ جو چھتیں تھیں وہ ہٹ گئیں یہ ہوتا ہے غم کیسا غم اللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اولاد کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے اکثر ان کی اولاد فوت ہو گئی بیٹے فوت ہو گئے بیٹیاں فوت ہو گئیں آپ بدر کے لیے جاتے ہیں پیچھے جو ہے بیٹی فوت ہو جاتی ہے نہ دفنانا نہ کفنانا آپ خود سوچیں کتنا غم ہوگا کتنی اس کا دکھ ہوتا ہوگا اچھا اسی لیے جو ہے کفار تانے دینے لگ گئے کہ یہ تو اب تر ہیں بے اولاد ہیں ان کے پیچھے تو کوئی بھی ایسا وارث نہیں جو ان کے کام کو ان کی جداد کو ان کی وراثت کو لے کر چلے لیکن اللہ نے فرمایا نہیں ہم آپ کو شان دیں گے اور لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ پیاروں کی وفات کتنی بڑا غم ہے اسی طرح اگر دوسری چیز کو دیکھیں تنگ دستی آج ہر آدمی شکایت کرتا پھرتا ہے کہ مجھے ہی تنگ دستی ہے میرے جناب روپیہ پیسہ پورا نہیں ہوتا آپ دیکھیں ایک یتیم بچہ جو کہ ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوگا جس کا باپ اس اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہو اور پھر اس کے اندر یعنی یہ آپ دیکھیں نہ پیچھے مال تھا نہ کوئی ایسی وراثت چھوڑی ایسی یتیمی کی حالت میں جو ہے جو پیدا ہوا ہوگا کہ وہ اس کی کتنی تندرستی کے عالم ہوگا اما حلیمہ جب لینے کے لیے آئی تو وہ ہر طرف سے گھوم پھر کر جب یہاں پہنچی تو تب جا کے انہوں نے ان کو لیا جو دوسرے پیسے والے تھے ان کے بچوں کو تو وہ جو ہے ان کی دائیاں لے کر چلی گئیں آپ کو کوئی نہ ملا تو آپ نے ان کو سنبھال لیا اسی طرح دادا اس کے اوپر کتنے سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ سوچے وہ لوگ جن کے بڑے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اس بڑھاپے میں پھر وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھر میں رہتے ہوں گے پھر وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر چچا نے سنبھالا چچا کی اولاد کافی ساری تھی اپنے بچوں کا بوجھ ہوتا ہے پھر اگر اپنے انسان بھتیجے کا بھی بوجھ اٹھائے تو کتنی مشکل ہوتی ہوگی بھیڑ بکریاں چڑھا کر آپ گزارا کرتے تھے اگر حالانکہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی لیکن صبر کیا پھر اما ختیجہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہو گئی کچھ مال و پیسہ آنے لگا اللہ رب العزت نے اتنی پیاری طبیعت بنائی ہوئی تھی کہ سب کا خیرات کر دیا کرتے تھے لوگوں کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا خود گھر میں فاقہ کشی سے رہتے تھے تین تین دن پیٹ بھر کر روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی کئی کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا خندق کے موقع پر دو پتھر پیٹ پر باندھ لیے شاید ابھی طالب کا کتنا جو ہے عزیز ناک وقت آپ نے گزارا اپنی بھوک بھوک تو اپنی ہوتی ہے اولاد کی بھوک بھی دیکھنے کو ملی فاطمہ زہرا لخت جگر پیارے حبیب کی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ٹانکے لگا کر رنگ پیلا ہو جاتا ہاتھ میں گچھیاں پڑ جاتی فاطمہ آ کے شکایت اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ مال غنیمت میں سے دے دو مجھے بھی کوئی غلام دے دو فرمایا فاطمہ تم جو ہے تسبیحات لے کر جاؤ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور صبر کر لیا کرو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا دیکھو کبھی کے عالم میں کیا چیز دی اپنی اولاد کو پھر دیکھیں دعوت و تبلیغ کے کام میں مشکلیں اللہ اکبر آج ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہوں تو لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ جی عزت کرتے ہیں کوئی ہاتھ کی کچھ کہتا ہے کوئی اچھی اچھی باتیں کہتا ہے لیکن پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کیا اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے تانوں کے تیر چلنے لگے کسی نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے ایسا کلام پڑتا ہے انسانوں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اپنا بنا لیتا ہے بھائی اس کی بات نہ سنو یہ تو کوئی دیوانہ ہے ہر وقت ایک ہی باتیں کرتا رہتا ہے اللہ کی باتیں اللہ کی وحدانیت کی باتیں اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے جو ہے بڑوں کے طریقے کو ہٹ کے یہ دوسرے طریقے پر چلا گیا کیا ہم اتنے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک واحد اللہ کے ہو کر رہ جائیں یہ تو کوئی دیوانہ ہے اور یہ تو بس پرانوں کے قصے سناتا ہے اور بس کہتا ہے جی پتہ نہیں پہلے حضرت دنیا الاحسلام کی کشتی تھی وہ ڈوب گئی آج اور سمود کے ساتھ یہ ہو گیا اور اسی طرح پرانے کی باتیں لوت الاسلام کے بستی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا بس یہ باتیں کر کر کے ہمیں ڈراتا ہے کہ آخرت ہوگی اور جہنم ہوگی عذاب ہوگا قبر کا عذاب ہوگا موت کی تکلیف ہوگی جب بلا مر جائیں گے اور اس کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے چورا چور تو کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کیا باتیں یہ کر کرتی ہے یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی سچی باتیں بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جادوگر دیوانہ اور پرانوں کے قصے سنانے والا کیسی عجیب بات ہے خود بھی نہ بات کو مانتے تھے اور نہ دوسروں کو بات جو ہے ماننے دیتے تھے بلکہ پہلے سے سمجھاتے بجھاتے تھے اس کے قریب بھی نہ جانا اس کی بات بھی نہ سننا راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے راہ چلتے کنکریاں مارتے تھے عبادت کرتے ہوئے بھی تنگ کرتے تھے ابو جہل بدبخت نے سجدے کی حالت میں کمر کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دی جب ان حالات میں جب سب جو ہے پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والوں سے آپ مایوس ہوئے آپ نے سفر اختیار کیا طائف تشریف لے گئے وہاں پر بھی انہوں نے اباش لڑکوں کو پیچھے لگا لیا تالیاں بجاتے تھے کنکر مارتے تھے آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے خون جمع ہو گیا آپ دکھی ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ ضیافت کرتے آپ کا کرام کرام کرتے لیکن نہیں بلکہ انہوں نے آپ کے اوپر کتنی مسائد جو ہے وہ داخل کر بلا آخر آپ نے سوچا کہ یہ تو بس یہاں کے لوگ نہیں مانتے اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کر لو مدینہ چھوڑ دو وہ تمہارا گھر وہ تمہارا جہاں محبتیں تھی تم نے جنم لیا تم رہے اور جس پہ تمہارا فخر تھا وہاں کعبہ کلّہ تھا جہاں جا کے نمازیں پڑھتے تھے آج تم اس کو بھی چھوڑ دو کتنا صبر کرنے والی بات ہے اور لیکن آپ دیکھیں کہ کافروں کی انتہا کہ وہ جانے پر بھی پابندی لگائے بیٹھے ہیں دشمن گھر کے دروازے کو گھیرے ہوا ہے ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے اس حال میں آپ صبر کرتے ہوئے چھپ چھپ کر وہ جو ہے لوگوں کی امان دیتے ہوئے ہوئے کسی کے ساتھ مجھ سے جاتی نہ ہو تو پھر وہ جناب جاتے ہیں تین رات والے فور میں رہتے ہیں لوگ جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ملے اور ہم ان کا کام تمام کر دیں اس حال میں آپ چھپ چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا وہاں رہنا شروع کیا مکے والوں اب تو چھوڑ دو تم سے تو دور چلا گیا وہ اب تو تم تم چین سے رہو نہیں بلکہ تین سو کلو دور جا کر پھر لڑنے کے لیے تیار ایک کے بعد دوسرا غزوہ ہو رہا ہے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے حتیٰ کہ مدینے والوں کے ساتھ ساز باز کی جا رہی ہے وہاں پر یہود نصارہ جو ہے وہ دشمن بن رہے ہیں منافقین کا ایک گروہ تیار کیا جا رہا ہے جو اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کر رہا ہے یہ کسی طرح اسلام کا پرچم جو ہے وہ زیر نگو کر دیا جائے لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کا یہ پیارا حبیب صبر کرتا رہا صبر کرتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہو گیا اب تو اسلام کا پرچم لہرانے لگا کامیابیاں ثابت ہو گئی الزامات دور ہو گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں تھا بلکہ سچا کلام تھا اللہ کا پیغام تھا جو لے کر آیا ہے اب لوگوں یہ پرانوں کے قصے نہیں تم نے دیکھ لیا کس طرح ابو جہل جو ہے برباد ہوا کس طرح سے وہ جھوٹ بولنے والے زمین خوار ہوئے اب جب کہ ساری کامیابیاں ہو گئیں یہ کہتے ہیں جی دیوانہ ہے پر دیوانہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ان کو بھی اس طریقے سے کامیابیاں ملتی ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں سبحان اللہ سب سب جان نثار ہیں یہ کیسے ہوا یہ سچ تھا اس لیے ایسے ہوا جب سچ ثابت ہو گیا اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا کہ اب آپ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں اب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا وہ کاروبار سیٹ کرتا اور جب وہ کاروبار خوب سٹ ہو جاتا اور اس کا جو ہے اب تمام خواہشات پوری ہو جاتی تو انسان سوچتا ہے کہ اب تو میں مزے کروں گا اب میں اس کو انجوائے کروں گا گا لیکن پروردگار نے کہا نہیں نہیں آپ نے ان کو انجوائے نہیں کرنا بلکہ آپ کے لیے تو ہم نے بڑی انجوائمنٹس رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے اب آپ دنیا کی مزے پر نہیں رہیں گے بلکہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے یعنی آپ دیکھیں کہ ان ساری کامیابیوں کے بعد پھر اس دنیا سے چلے جانا اور اپنی موت پر راضی ہو جانا یہ کتنا بڑا صبر کا کام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ اگر چاہتے جنت سے ریشم کے کپڑے اتارتے آسمان سے دسترخوان بچھا دیتے یہ اللہ کا حبیب تھا کوئی عام آدمی نہیں تھا یہ تمام انبیاء کا سردار تھا اللہ چاہتے سونے اور چاندی کے محل بنا دیتے براک جو ہے آپ کے دروازے پر باندھ دیتے جبرائیل اور میکائل کو آپ کے گھر کے دروازے کا دربان بنا دیتے آپ انگلی کا اشارہ کرتے دریا الٹا بہتا ابھی کبھی کہتے کبھی بائیں طرف جاؤ کبھی بائیں طرف جاؤ ہوا تھم جاتی زمین کے خزانے جو ہے وہ اگل آتے مردے زندہ ہو جاتے اللہ اگر چاہتے تو اپنے پیارے حبیب کو یہ تمام چیزیں اس دنیا میں عطا کر دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دنیا دار الغرور ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اور آخرت دار السرور ہے اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے آخرت کو بنایا ہے جو دنیا میں کام کرتا ہے وہی جنت میں عیش کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں جو آشقان رسول تھے ان پر بھی تو اسی طرح تکلیفیں آئیں اور جب جب جو ہے عاشقوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب مسلمان ہو گئے اور کافروں کو حسد ہوا اور جیسے جیسے مسلمان ہوتے تھے کافروں کو حسد بڑھتا رہتا تھا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ تو سمجھتے تھے یہ تو کوئی دیوانہ ہے اور جب دیوانے کے گرد لوگ جمع ہونے لگتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے ہم سردار ہیں ہمارے پیچھے آنا چاہیے تھا یہ کمزور کے پیچھے جا رہے ہیں اس وجہ سے حسد کرتے تھے ان کو غصہ آتا تھا پھر وہ کیا کرتے تھے ان کو تکلیف دیتے تھے ابو بکر کا پہلا نمبر اندر لہذا تکلیفیں بھی آپ کی ماشاء اللہ اسی حساب سے آپ مکہ کے بڑے تاجر تھے بڑا مال تھا کی زندگی تھی آپ کی جو ہے زندگی میں کیا ہوا کہ بالآخر آخر آپ کو ٹاٹ کے کپڑے پہننے پڑے اپنا گھر بار اپنی تجارت چھوڑنی پڑی اپنا مال سارا کا سارا خرچ کر دیا اپنے اولاد کو آپ نے اس کام میں لگایا اور ساری کی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بن گئی ہر غزل میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سبحان اللہ اسی طرح بلال حبشی کو دیکھیں کہ جب ان کو پکتی ہوئی ریت پر مٹایا جاتا ہوگا سینے پر پتھر رکھا جاتا ہوگا گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہوگا مگر ان کی زبان سے عہد عہد کے الفاظ نکلتے ہوں گے اپنا غم تو برداشت ہو جاتا ہے ایسے پیارے بلال کا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرتے ہوں گے بی بی سمیہ جو جس کو کفر اور شرک پر مجبور کیا جاتا تھا لوہے کی ذرہ پہنائی جاتی تھی دودھ میں کھڑا کیا جاتا تھا ابو جہل شام کو گاڑیاں دیتا تھا اور بلا آخر اس بدبخ نے ایک دن برچھا مار کر آپ کو شہید کر دیا حضرت زنیرا جو ہے ابو جہل ان کو اتنا مارتا تھا کہ ایک دن ان کی آنکھوں کی بیماری چلی گئی پھر ان کو تانے بھی دیتا تھا کہ یہ تو ہمارے بتوں کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے اسی طرح حزب عہد میں اگر آپ دیکھیں کہ ہر تقریباً ہر ہر گھر کے آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے کوئی مدینے کے اندر کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا کہ جس میں کسی نے شہادت نہ دی ہو سب قربان ہوئے سب نے صبر کیا اور دیکھیں سید الشہدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا گیا ذرا سوچو تو صحیح دشمنی کس حال میں تھی کہ جس عورت نے ایک جو ہے مردے کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ چبایا ہوگا اس کے اندر کتنی اس وقت ظلمت ہوگی کتنا غصہ ہوگا اگر اس کو موقع ملتا تو یہ تو سارے کے سارے مسلمانوں کو زندہ کاٹ کھاتی کافر ایسے سخت ہوا کرتے ہیں مسلمانوں سے اتنا تعصب کرتے ہیں اور مسلمان ان مسائل پر صبر کرتے رہے اللہ کے نبی کا فرمان ہر وقت یہی تھا صبر کرو صبر کرو یہ معلوم ہوا کہ یہ صبر کرنا کتنی بڑی خاصیت ہے اور یہ مسلمانوں کا شعبہ ہے کہ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا ذرا تکلیف آ جاتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں عملوں کے پاس جاتے ہیں جادوگروں کے چکر کاٹتے ہیں معلوم کرتے پھرتے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا اور ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ جس سے پروردگار ناراض ہو گیا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی تکلیف آئے ہمیں اپنے پروردگار سے مانگنا چاہیے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے جیسے ایک بچہ ہر وقت اپنی ہر ضرورت اپنی ماں کو بتاتا ہے ماں اگر اس کی بات کو نہ سنے وہ رونے لگ جاتا ہے ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے جب وہ روتا ہے اور ماں کو بار بار پکارتا ہے امی امی امی تو ماں کا غصہ بھی ہو تو چلا جاتا ہے بچے کو قریب کر لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے بس انسان کو چاہیے وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو وہ اپنے پروردگار کی چوکھٹ مل کر بیٹھا رہے اور صبر کرتا رہے سوچے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو ایک پل میں جو ہے تمام فضا کو بہار بنا دے اس انداز سے اگر وہ ہم زندگی گزاریں گے اس یقین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری تکلیفوں کو پریشانیوں کو پھر اللہ تعالی خوشیوں میں بدل دیں گے اور جیسی بھی پریشانیاں ہوں نہ ہماری نماز چھوٹے نہ روزہ چھوٹے نہ ہمارے جو ہے اعمال چھوٹے نہ ہماری تسبیحات چھوٹے اگر ہم اس انداز سے رہیں گے تو سبحان اللہ رہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا بندہ کمزور ہے اور اس کمزوری کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا میں اس کو جو ہے اتنی طاقت ہونے کے باوجود کیسے چھوڑ دوں اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی جو ہے سہارا دیں گے اور آخرت میں جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب اس وقت کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس وقت اس کے دوست بنیں گے اس وقت ماں بھی چھوڑ دے گی پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو انعامات سے نوازیں گے انسان کو اس وقت کتنی خوشی ہوگی کتنا بڑا سہارا ملے گا جب لوگ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اس وقت اس کو جنم میں لے جایا جا رہا ہوگا یہ کتنا خوش بخت ہوگا اس لیے میرے بھائی ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے تکلیف اور پریشانی کے وقت صبر سے رہنا چاہیے اپنی پریشانیوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ راضی برضا رہنا چاہیے یہی کام صحابہ کرام نے کیا انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا انہوں نے کلم شہادت کو پڑھا اور رضی اللہ عنہ و رضو بن گئے اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اور اللہ ہمیں بھی اللہ معاف فرما دیجئے ہم نے جتنی بھی بے صبری کی اللہ جن زندگی میں آج ہم سچی پکی پیدا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور آئندہ اللہ ہمیں جو ہے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یہاں پر ایک نقطہ بس بتا کر بات کو ختم کرتے ہیں توجہ فرمائیے گا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے مصیبتیں نہ مانگا کرے کیونکہ ہم کمزور ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مصیبتیں مانگیں اور جو ہے ہمارے اوپر مصیبتیں آنے لگ جائیں اور ہم پھر اس کے بعد بے صبری کریں اور ہم اپنے ایمان سے بھی محروم ہو جائیں لہذا ہمیں مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے بلکہ جو آ جائے ان پر صبر کرنا چاہیے اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ انسان کو جو ہے جب مصیبت آتی ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے اس ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل پتھر کی طرح بن جائے اس کے ماں باپ اس سے جدا ہوں اس کے بچے فوت ہو جائیں یہ کہے جی بس میں تو صبر میں ہوں نہ میرے آنسو نکلتے ہیں نہ کوئی مجھے پریشانی نہ ایسا بیٹھا ہو کہ بالکل لگے کہ کیا ہو گیا اس کو کہ یہ انسان کی عقل معروف ہے ایسا نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں انسان کو دکھ ہوتا ہے اس دکھ کے اوپر وہ زبان سے اور اپنے اعضاء سے کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے تو یہ بندہ صابرین میں شمار ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین بس اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر خفی کر لیتے ہیں یعنی آنکھوں کو بند کر لیں دنیا اور جو کچھ دنیا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 میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مخصوم کی رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے میرا مالک میری سن رہا ہے فوا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نہ کون ہے ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس عہد کے سوا دوسرا کون ہے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 ہیں اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت بندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما اندر کی ظلمت کو دور فرما اللہ ہمیں پاکی صافی والی زندگی عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما تقوا طہارت نصیب فرما اے اللہ ہم نے کتنے قصوروار ہیں اللہ ہم نے دل کی روشنی میں گناہ کیے رات کے اندھیروں میں گناہ کیے اللہ ہم نے گناہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی آپ کتنے ستار ہے کتنے رحمان ہے کتنے رحیم ہے کتنے کریم اللہ آپ حنان ہے اللہ آپ منان ہے اللہ آپ کے نام کتنے پیارے نام ہیں اللہ ہم آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ ہمیں نفس نے دھوکہ دیا شیطان نے لوٹ لیا اللہ ہم لٹے پھٹے سے لوگ ہیں اللہ ہم فقیر ہیں آپ فرماتے ہیں ان کا مل فکرا اللہ محتاج منگتے ہیں اللہ تیرے در کے اوپر جھکتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں پروردگار ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے اے اللہ لٹے پھٹے پہ لوگ ترس کھاتے ہیں اللہ سواری کو جھوکنے سے منع کیا گیا مولا ہم اپنی جھولی تیرے سامنے پھیلاتے ہیں اے اللہ مرد عورتیں بچے سب اللہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں مانگ رہے ہیں اے اللہ تو سب منگتوں کو دینے والا ہے اللہ جب مانگتے ہیں تو اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اللہ تو دے کر خوش ہوتا ہے اللہ جب تجھ سے نہیں مانگتا تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ ہم اپنی تمام ضرورتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں مالک احسان فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے پروردگار اللہ ہم سزاوار ہیں خطاوار ہیں گناہ گار ہیں اللہ بے شک ہم رد کرنے کے قابل ہیں لیکن اللہ تو تو کریم ہے اللہ تو تو مہربان ہے تو اللہ پھر بھی ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارا حال اس بچے جیسا ہے جو اپنے آپ کو گندا کر بیٹھا اللہ ماں اس سے گنگ نہیں کھاتی اس سے نفرت نہیں کرتی اس سے اس کو اپنے دور نہیں کرتی اپنے سے اللہ بلکہ دھو لیتی ہے صاف کر لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے مالک بے شک ہم گناہ گار ہیں مالک آپ اگر چاہیں تو ہمیں اچھا بنا سکتے ہیں اللہ ابھی بنا دیجیے اللہ آپ ہی بنا دیجیے اللہ ہمارے لیے بننا تو مشکل ہے اللہ آپ کے لیے بنانا تو آسان ہے پیارے اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے اور اللہ نے ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اللہ نے نکال دیجیے اللہ ایک نہ ایک دن پلٹ کے ہم آپ کے پاس آنا ہے اللہ کس طرح آئیں گے اللہ کیسے آپ کے سامنے آئیں گے اللہ کس منہ سے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے پر کتنی شرمندگی ہوگی اس دن اللہ سے پہلے پہلے نیک بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجیے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیح فرما دیجیے اللہ عبادات کا لطف فرما دیجیے سجدے کا سرور ادا فرما دیجیے پروردگار کرم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ پناہ بنا لیجیے اللہ پناہ بنا لیجیے انگن ہڈی ہڈی بوتی بوتی میں ذکر کو جاری فرما دیجیے اللہ اپنی یاد اپنی محبت عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما لیجیے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لیجیے اللہ ہمیں اپنے نفس کی مکاری سے بچا لیجیے حاصوں کے حسد سے بچا لیجیے ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا لیجیے اللہ بری سمجھ سے بچا لیجیے نیک لوگوں سے اللہ ہمارا تعلق جوڑ دیجیے نیکوں کی محبت عطا فرما دیجیے اللہ متب سنت بنا دیجیے پروردگار ہمیں علم عطا فرما دیجیے امن سہل عطا فرما دیجیے اخلاص اور محبت عطا فرما دیجیے پروردگار ہمارے بڑوں کو بھی بخش دیجیے ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دیجیے پروردگار ہمارے مردوں کو عورتوں کو بخش دیجیے اللہ جب تک اسلامی زندگی پر قائم رہے اور اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ ہمیں چلنے کے ساتھ اللہ رخصت ہونا نصیب فرما دینا اے اللہ موت کی سختی سے بچا لینا قبر کی وحشت سے بچا لینا نکیر کے سوالوں کے جواب دینا آسان فرما دینا اے اللہ حشر کے دن کے زندگی کا بہترین دن بنا دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما دینا آپ کا امتی اللہ بنا کے کھڑا کر دینا اللہ اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ حاض کوثر کا پانی عطا فرما دینا کل فراف پہ اللہ بجلی کی تیزی سے گزرنا نصیب فرما دینا اللہ جنم کی آگ سے بچا لینا ہم نازوں پلے ہیں اللہ دھوپ کی سختی برداشت نہیں کر سکتے جنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے مالک اب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے بچا لیجئے اللہ جنت میں اپنا دیدار خاص عطا فرما دیجئے اور بار بار عطا فرما دیجئے اللہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اللہ آپ کے ہاں اللہ قابلیت نہیں قبولیت ہوتی ہے قبولیت ادا فرما دیجیے ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اللہ دین اسلام کی دعوت تبلیغ کی توفیق ادا فرما دیجیے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ ان کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے اللہ قرآن مجید کی سائے فرما دیجیے قرآن مجید کے تمام علوم کی سائے فرما دیجیے اللہ ان علوم کو پڑھنے پڑھانے والوں کی سائے فرما دیجیے اللہ دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما دیجیے پرور ان خانقاہوں میں جہاں اللہ اللہ کرائی جاتی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے